سیدنا مطر بن اکامس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی علاقے میں موت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس علاقے کی طرف کوئی حاجت بنا دیتا ہے اور وہ اس کے بہانے وہاں پہنچ جاتا ہے حدیث نمبر تین ہزار تیئیس مسند احمد